اندلس میں سیرا درمیجا اور سیرا رندا کے مجاہدین نے الفجارا کے باشندوں کی نسبت زیادہ عزم اور شجاعت کا ثبوت دیا وہ اچانک کسی گھاٹی پر نصرانی لشکر کے اگلے پچھلے یا درمیانی حصے پر حملہ کر دیتے اور اسے بھاری نقصان پہنچانے کے بعد چٹانوں کی اوٹ میں غائب ہو جاتے وہ کسی پہاڑی کی چوٹی سے نمودار ہوتے اور نیچے کسی تنگ وادی سے گزرنے والے دشمن پر تیروں اور پتھروں کی بارش شروع کر دیتے فریڈیننٹ کو اپنے نقصانات کی اطلاع ملتی تو وہ زیمنیز کو ان ساری مصیبتوں کا ذمہ دار ٹھہراتا لیکن ملکہ زابیلا کو اس سنگ دل راہب کے ساتھ غائب درجے کی عقیدت تھی وہ ہر معاملے میں اس کی طرفداری کرتی اور فریڈیننٹ خون کے گھوٹ پی کر رہ جاتا غیور قبائل کے مجاہدین چند مہینے انتہائی پامردی سے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے بلا آخر نصرانی فوج کی بڑھتی ہوئی تعداد اور پے در پے حملوں نے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا وہ چاروں طرف سے سمٹ کر ایک دشوار گزار پہاڑی علاقے میں جمع ہونے لگے اور ایک روز جب النجو کا لشکر غروب آفتاب سے قبل آخری فتح کی امید پر آگے بڑھا تو اسے راستے کی تنگ دروں میں ایک غیر متوقع مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا پھر جوں جوں پہاڑوں کے سائے مشرق کی طرف بھاگ رہے تھے اور تنگ وادیوں میں شام کی سیاہی پھیل رہی تھی النجو اور اس کے آزمودہ کار سالاروں کی پریشانی اضطراب اور خوف میں تبدیل ہو رہی تھی جب رات ہو گئی تو انہیں چاروں طرف سے اللہ اکبر کے نعرے سنائی دینے لگے اس کے ساتھ ہی تیروں اور پتھروں کی بارش شروع ہوئی اور وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کے خلاف پورا پہاڑ حرکت میں آ چکا ہے یہ ایک ایسا علاقہ تھا جس میں رات کے وقت مقامی لوگ بھی بڑے احتیاط سے قدم رکھتے تھے پہاڑ کے دامن کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں کئی مقامات پر جھڑپیں ہوئی اور کئی جھڑپوں میں نصرانی اپنے ہی آدمیوں کے ہاتھوں مارے گئے گرناتا میں فریڈینٹ باغیوں کے ساتھ اپنے آزمودہ کار جرنیل کی فیصلہ کن جنگ کی خبریں سننے کے لیے اس قدر بےتاب تھا کہ اس نے ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی قاصد کبوتر کے ذریعے اسے فوج کی اگلی چوکی سے گزشتہ دوپہر کے وقت یہ پیغام ملا تھا کہ دشمن ہر محاذ سے پسپا ہو رہا ہے اور ہم شام سے پہلے آپ کو ایک عظیم فتح کی خوشخبری دے سکیں گے اور غروب آفتاب کے قریب اسے جو آخری پیغام ملا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا لشکر ایک دشوار گزار علاقے میں پیش قدمی کر رہا ہے اس کے بعد اسے کوئی خبر نہ ملی بلاخر اگلی شام ایک افسر اور چند سوار فریڈینٹ اور ملکہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اطلاع دی کہ ہم جنگ جیت چکے تھے لیکن رات کی تاریکی میں دشمن نے اچانک ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا سپہ سالار اپنے محافظ دستوں سے کٹ چکا تھا الگ صبح ایک کھڈ میں ہمیں اس کی لاش ملی ہمارے ایک تہائی سے زیادہ آدمی مارے جا چکے ہیں زخموں کو غرناتا پہنچانے کا انتظام کیا جا رہا ہے میدان جنگ کے آس پاس دشمن کا کوئی آدمی دکھائی نہیں دیتا اور یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس پہاڑ یا وادی میں جمع ہو رہے ہیں کلیسا اور حکومت کے نزدیک یہ حادثہ اتنا بڑا تھا کہ نینٹ نے بذات خود میدان میں آنے کا فیصلہ کیا لیکن یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس علاقے کی ہر چٹان اور گھاٹی قبائلی مجاہدین کے لیے ایک قلعے کا کام دیتی ہے اور شکست خوردہ لشکر کی حالت سے تازہ دم سپاہیوں کے حوصلے بھی پست ہو رہے ہیں اس نے مصالحت کی گفتگو کو جنگ جاری رکھنے پر ترجیح دی تیرہ درمیجا کے اکابر کے ساتھ گفت و شنید کے بعد یہ اعلان ہوا کہ مسلمان فیکس دس ڈوکٹ ادا کر کے ہجرت کر سکتے ہیں ورنہ انہیں عیسائی مذہب اختیار کرنا پڑے گا مسلمان ہجرت کی شرط مان لینے پر مجبور ہو گئے اور فریڈینینڈ کو پھر سنبھلنے کا موقع مل گیا ایسے خوش نصیب لوگوں کی تعداد بہت کم تھی جو یہ رقم ادا کر سکتے تھے چنانچہ ان کی بیشتر آبادی کو جبرن عیسائی بنا لیا گیا اس کے بعد سیرا رندا کے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کوہستان کی پہلی بغاوت ختم ہو چکی تھی فریڈینٹ نے نئی عیسائیوں کی دلجوئی کے لیے تیس جولائی پندرہ سو عیسوی کو یہ اعلان کیا کہ وہ اپنے حقوق و فرائض کے معاملات میں ہر لحاظ سے پرانے عیسائیوں کے برابر ہیں لیکن یکم ستمبر پندرہ سو ایک عیسوی کو حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ مورسی کو یا نو عیسائی اپنے پاس ہتھیار نہ رکھیں اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پہلی بار دو ماہ قید کی سزا دی جائے گی اور اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے گی دوبارہ جرم کرنے والوں کو موت کی سزا دی جائے گی اب سلطنت غرناتا کے مسلمان یا تو ہجرت کر چکے تھے یا عیسائی ہو گئے تھے اور مرسیق کہلاتے تھے لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو پہاڑوں میں روپوش ہو چکے تھے باقی ہسپانیہ کے مسلمانوں کی حالت اہل غرناتا سے کچھ مختلف تھی صدیوں سے قسطلہ کے حدود کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدے چلے آتے تھے ان کے اسلاف نے ہتھیار ڈالنے سے قبل عیسائی حکمرانوں سے اس قسم کی شرائط منوا لی تھی کہ ان کے مذہب میں مداخلت نہیں کی جائے گی لیکن اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ ان کے معاہدوں کی تقدیس ان کے الفاظ یا لکھنے والوں کی قسموں کی وجہ سے قائم نہ تھی بلکہ یہ صرف اس وقت تک کوئی معنی رکھتے تھے جب تک حکومت کو کلیسا کے راستے میں غرناتا کی دیوار حائل نظر آتی تھی پندرہ سو دو عیسوی میں استلا میں بھی یہ فرمان جاری کیا گیا کہ اپریل تک تمام مسلمان عیسائی ہو جائیں یا ملک چھوڑ دیں پھر ان کے لیے ہجرت ناممکن بنانے کی غرض سے یہ حکم بھی جاری کیا گیا کہ وہ مسلمان ملک چھوڑ سکتے ہیں جن کی عمر چودہ سال سے زیادہ ہو اور اپنے ساتھ ان عورتوں کو لے جا سکتے ہیں جن کی عمر بارہ سال سے زیادہ ہو یعنی چودہ سال سے کم عمر کے لڑکے اور بارہ سال سے کم عمر کی لڑکیاں ہجرت نہیں کر سکیں گے کیونکہ کلیسا کا خیال تھا کہ بچوں کو اپنے والدین سے جدا کر کے انہیں عیسائی کے سانچے میں ڈھالنا زیادہ آسان ہوگا اس کے علاوہ انہیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنے ساتھ سونا اور چاندی نہیں لے جا سکتے اور بسکی کی بندرگاہ کے سوا کسی اور جگہ سے جہاز پر سوار نہیں ہو سکتے اس آخری حکم کی خلاف ورزی کی سزا موت تھی الجزائر پہنچنے کے بعد ابو الحسن سواد اور ان کے ساتھ ہی اپنی کتاب زندگی کا نیا ورق الٹ چکے تھے ابو الحسن ترکوں کی بربری فوج میں بھرتی ہو کر ساحل کی ایک چوکی کا محافظ بن چکا تھا دو سال کی کارگزاری کے سلے میں اسے ترقی دے کر ایک اہم قلعے کا کماندار بنا دیا گیا تھا اور اس کی بیوی اور ایک بچہ جو سلمان کے گھر میں رہتے تھے وہاں منتقل ہو چکے تھے اسما اور منصور کی شادی ہو چکی تھی عثمان کو بھی ایک علیحدہ جنگی جہاز کی کمان مل گئی تھی اور وہ اندلس کی ایک مہاجر لڑکی سے شادی کر چکا تھا ڈان کارلو اور دوسرے کو نوجوانوں کو جو ابو الحسن کے ساتھ آئے تھے ترکی جہازوں پر ملازمت مل گئی تھی اور ان کے خاندان یونان کے ساحل پر آباد ہو گئے تھے بلنسیا اور الفجارہ سے آنے والے کاشتکاروں کی اکثریت کو بلغاریا رومانیہ اور سرویا کے ممالک میں زمینیں مل گئی تھیں یہ لوگ جنہوں نے اندلس میں تاریخ دور کی ابتدا دیکھی تھی مشرق میں ترکوں کے نیر اقبال کی تابیانیاں دیکھ رہے تھے ان میں سے جو معمر تھے وہ کھیتی باڑی یا غلہ بانی کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں مغرب کی سمت اپنے فرزندوں کی پیش قدمی کی داستانیں سنا کرتے اور جو جوان تھے وہ بلقان کے کوہستانوں اور ہنگری کے میدانوں میں فتوحات کے پرچم گاڑ رہے تھے اور پھر ان کے پوتے اور نواسے ان اساکر کے ساتھ تھے جو سلیمان علی شان کے عہد میں دیانا کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے اندلس کے مہاجرین جو بربر جہازوں کے ساتھ تھے یا ترکی بیڑے میں شامل ہوئے تھے ان کے اور ان کے بیٹوں اور پوتوں کی کامرانیوں کے تذکرے کے لیے ایک علیحدہ کتاب کی ضرورت ہے امیر البحر کمال رئیس نے اسپین کے کئی ساحلی علاقوں پر حملے کیے اور انہیں تباہ اور ویران کر دیا اس نے ہزاروں پناہ گزینوں کو نکال کر مشرقی بحر روم کے ممالک میں آباد کیا ساحل بربر کے جہاز ران اپنے اپنے طور پر دور دور تک حملے کیا کرتے تھے اور بعض اوقات وہ اسکاٹ لینڈ کے ساحلی علاقوں پر بھی ٹوٹ پڑتے تھے امیر البحر کمال رئیس نے اسپین کے کئی ساحلی علاقوں پر حملے کیے اور انہیں تباہ اور ویران کر دیا اس نے ہزاروں پناہ گزینوں کو نکال کر مشرقی بحرۂ روم کے ممالک میں آباد کیا ساحل بربر کے جہاز ران اپنے اپنے طور پر دور دور تک حملہ کیا کرتے تھے اور بعض اوقات وہ اسکاٹ لینڈ کے ساحلی علاقوں پر بھی ٹوٹ پڑتے تھے خیر الدین جسے اہل مغرب بار بروسا کہا کرتے تھے ان آزاد جہاز رانوں میں سے ایک تھا سمندر کو اپنی سلطنت سمجھتے تھے سلطان سلیم کے آخری ایام میں خیر الدین آزاد جہاز رانوں اور بحری قزاقوں کی ایک جماعت کے ساتھ ترکوں کے بحریے میں شامل ہو گیا اور اسے سلطان کی طرف سے بیلر بیگی کا خطاب اور جھنڈا آتا ہوا امیر البحر کمال رئیس کے بعد خیر الدین ترکی کا عظیم ترین امیر البحر تھا اس نے افریقہ کے ساحل پر چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں متحد کر دیں اور ساحل بربر کے تمام جہاز ران ترک بحریے میں شامل کر لیے اس نے کے نواسے شہنشاہ چارلز پنجم کے مشہور امیر البحر ڈرویا کو ایک عبرت ناک شکست دی اور اس کے ایک کپتان نے جنیوا کے بیڑے کو تباہ کر دیا اب خیر الدین پاشا بن چکا تھا جب وہ شاندار فتوحات کے بعد قسطنطنیہ پہنچا تو سلطان سلیم علی شان نے اسے کپتان پاشا کا اعزاز دیا جو ترکی کے بحری بیڑے میں سب سے بڑا اعزاز تھا پندرہ سو چونتیس عیسوی کے موسم بہار میں اس نے اٹلی کا رخ کیا اور ریگیو سلارڈ اسپرلونگا اور فونڈی پر قبضہ کرنے کے بعد نیپلز کے بیڑے کو تباہ کر دیا کیونکہ اٹلی اور نیپلز کے بیڑے اسپین سے مل کر سابقہ مورکوں میں ترکوں کے خلاف لڑ رہے تھے ان مہموں سے فارغ ہو کر ترکی امیر البحر نے افریقہ کے ساحل پر بحریے کے لیے ایک مضبوط مرکز کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے ٹیونس پر قبضہ کر لیا اور ان حکمرانوں سے نجات حاصل کر لی جن کی وفاداری مشکوک تھی اس کے بعد اس نے اطمینان سے اسپین کا رخ کیا اور اسپین کے مشرق کی سمت جزیرہ متورقہ پر قبضہ کر لیا خیر الدین کی بحر روم کے عیسائی ممالک کے بیڑوں سے الجھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جب بھی اسپین کی طرف پیش قدمی کرتا تھا یورپ اور اس کے حلیفوں کے بیڑے عقب سے حملہ کر دیتے تھے اور خیر الدین کو اس کے لیے اسپین پر چڑھائی کا کام ادھورا چھوڑنا پڑتا تھا اسپین میں اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس نے ستر ہزار مہاجرین کو وہاں سے نکال کر ساحل بربر پر آباد کیا تھا اسپین سے بھاگنے والے مورسی کو اپنے ساتھ کئی پادریوں اور عیسائی روسا کو بھی پکڑ لاتے تھے جس کے عوض بعض قیدیوں کا تبادلہ کیا جاتا تھا خیر الدین کے بعد امیر البحر تورخت ترکی کا ایک انتہائی کامیاب جہاز ران تھا جس کے نام سے جنوب مغربی ممالک کے ساحلی آبادیوں کے باشندے لرز اٹھتے تھے لیکن بر میں ترکوں اور ان کے بربر حلیفوں کی عظیم ترین فتوحات سے اندلس کے چند ہزار یا چند لاکھ مسلمانوں کو تو غلامی سے نجات مل گئی لیکن مجموعی طور پر یہ کامرانیاں اس بد نصیب ملک کے مسلمانوں کی تقدیر نہ بدل سکی اسپین میں جبرن استباغ لینے والوں میں سے اکثر ایسے تھے جو آخری وقت تک اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہے تھے کہ وہ دل سے مسلمان رہیں گے اور دکھاوے کے لیے نصرانیوں کی مذہبی رسومات پوری کرتے رہیں گے ان کے نام اور لباس تبدیل کر دیے گئے تھے یہ گرجے میں عیسائی پادریوں کے ساتھ عبادت کرتے تھے اور اپنے گھروں میں بند دروازوں کے پیچھے چھپ چھپ کر نمازیں ادا کرتے تھے چوری چوری اپنے جانور ذبح کرتے تھے انہیں شادی کی رسومات گرجے میں ادا کرنی پڑتی تھی لیکن گھر آ کر وہ اسلامی شریعت کے مطابق نکاح پڑھواتے اور دولہا اور دلہن عربی لباس پہن لیتے لیکن ایسے معاملات میں سخت رازداری برتی جاتی تھی کلیسا کو اس بات کا بہت ملال تھا کہ مورسیکوں نے عیسائی ہو کر اپنا مال و دولت بچا لیا ہے چنانچہ ہزاروں سر منڈے راہب جن کے لیے بے بس لوگوں سے روپیہ بٹورنا ذریعے روزگار بن چکا تھا صبح شام کسی موٹے شکار کی تلاش میں سرگرداں رہتے تھے کسی مورسیکو کے خلاف کوئی تہمت لگانا یا کسی کو دھمکی دے کر اس کے خلاف بیان لینا مشکل نہ تھا ملزم کی گرفتاری کے ساتھ ہی اس کی دولت ضبط کر لی جاتی تھی پھر اس پر الزام خواہ کچھ بھی ہو وہ اور اس کے وارث جائیداد سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے تھے اس زمانے میں عیسائیوں کے نزدیک غسل کرنا بھی ایک گناہ سمجھا جاتا تھا اس لیے اگر انکویزیشن کے شعبہ سراغ رسانی کے کسی کے متعلق یہ شبہ ہو جاتا کہ وہ غسل کرتا ہے تو وہ ازیت خانے میں پہنچ جاتا مورسی کو اس جرم میں بھی گرفتار کر لی جاتے تھے کہ وہ گوشت چھیچڑوں سمیت نہیں کھاتے یعنی چھیچڑے اتار کر پھینک دیتے ہیں اگر کوئی مردہ جانور کے گوشت سے نفرت کرتا یا مردہ جانور کو کھانے کے بجائے زمین میں دبا دیتا تو اسے بھی قابل سزا سمجھا جاتا لوگوں کے خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ انہیں ناکردہ گناہوں کی سزا سے بچنے کے لیے بھاری رشوتیں دینا پڑتی تھیں اور یہ رشوتیں صرف انکویزیشن کے جاسوسوں اور کارندوں تک ہی محدود نہ تھیں بلکہ انہیں اپنے علاقے کے ایک عام شہری سے لے کر بڑے جاگیردار اور حاکم کو بھی خوش کرنا پڑتا تھا اسپین میں کاشتکاری اور گلہ بانی کا بیشتر دار و مدار ان پر تھا وہ جفاکش محنتی ہنرمند اور کفایت شعار تھے اور اسپینی عیسائی آقاؤں کے ہاتھوں بار بار لٹنے کے بعد بھی وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے تھے یہ بات کتنی عجیب ہے کہ وہ لوگ جو صدیوں کی حکمرانی اور عیش و آرام کی زندگی کے ایام میں اپنے دین سے بیگانہ ہو گئے جنہوں نے اپنی قدیم اور علاقائی منافرتوں کو اس وقت بھی زندہ رکھا تھا جبکہ دشمن کی تلوار ان کی شہرت کے قریب پہنچ چکی تھی اب اپنی آزادی کھو بیٹھنے اپنی قومی تشخص سے محروم ہو جانے کے بعد اپنے اسلاف کے دین کی طرف مائل ہو چکے تھے عیسائیت قبول کرنے کے بعد مورسی کو کہلانے کی ذلت اور ناکردہ گناہوں کے الزام میں اذیت ناک موت کے خوف نے انہیں یہی راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا دائمی ذلت کے احساس نے ان کے دلوں میں کلیسا اور انکویزیشن کے خلاف ایک ضد اور ایک مستقل نفرت پیدا کر دی تھی جنوری پندرہ سو سڑسٹھ عیسوی یعنی سقوط غرناتا کے پچہتر سال بعد ایک ایسا فرمان جاری کیا گیا جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ مورسی کو مشتعل ہو جائیں اور حکومت کو ان کے خلاف سختی برتنے اور مزید لوٹ کھسوٹ کا موقع مل جائے فلپ تانی کے اس فرمان میں مورسیکو کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے نئے لباس مسلمانوں کے طرز پر نہیں سلوا سکتے ان کی عورتوں کو نقاب ڈالنے یا برقع اوڑھنے کی ممانعت ہے انہیں شادی بیاہ کے رسومات اور ضیافتوں میں کلیسا کے احکام پر عمل کرنا ہوگا ان تقریبات کے موقعوں پر اور جمعے کے دن وہ اپنے گھروں کے دروازے کھلے رکھیں تاکہ پادری جب چاہیں معائنہ کر سکیں بچوں کے نام اسلامی نہیں ہوں گے کسی کو مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہوگی تمام حمام مسمار کر دیے جائیں گے کوئی انہیں استعمال نہیں کر سکتا انہیں یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ وہ تین سال کے اندر اندر اسپینی زبان سیکھ لیں اس کے بعد کسی کو عربی بولنے لکھنے یا پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی اور عربی میں لکھی ہوئی ہر دستاویز کل عدم سمجھی جائے گی مورسی کو اپنی آزادی کھو چکے تھے اپنی جائیداد سے محروم ہو چکے تھے ان کی تہذیب مسخ ہو رہی تھی اور ان کے لیے وہ زبان بھی ممنوع قرار دی جا رہی تھی جو اپنے ماضی کے ساتھ ان کا واحد رشتہ اور اسلامی دنیا کے ساتھ تعلق رکھنے کا واحد ذریعہ تھی غرناتا کا فوجی گورنر مارکولس آف مونڈیجار ایک تجربے کار سپاہی تھا اور اس نے بغاوت کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے کلیسا کے اکابر کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس قسم کے سخت احکامات نافذ کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں لیکن فلپستانی راہبوں کو خوش کرنے میں تلا ہوا تھا یہ فرمان اونٹ کی پیٹ پر آخری تنکا ثابت ہوا اور وہ مورکا شروع ہو گیا جسے مغربی مورخ غرناتا کی دوسری بغاوت کے نام سے یاد کرتے ہیں تیئیس دسمبر پندرہ سو اڑسٹھ عیسوی کو کرناتا پر باغیوں کا حملہ بڑا زوردار تھا لیکن البسین کی مورسی کو آبادی نے ان کا ساتھ نہ دیا اور وہ شہر پر قبضہ نہ کر سکے تاہم کوہستانی علاقوں میں باغیوں کو غیر معمولی کامیابیاں حاصل ہوں باغیوں کے اعانت کے لیے الجزائر کا وائس رائے رضاکاروں کے دستے اور اسلحہ بھیج رہا تھا اور ترکوں کے بربر حلیفوں کی طرف سے بھی انہیں اسلحہ اور گولہ بارود مل رہا تھا چنانچہ چند ہفتوں کے اندر اندر وہ ہزاروں راہب اور حکومت کی چوکیوں کے محافظ قتل ہو چکے تھے جن کے اسلاف کلیسا کی آگ کو الفجارہ کی وادیوں میں لے گئے تھے باغیوں نے غرناتا کے ایک مورسی کو ڈان ہرنینڈی کارڈو کو اپنا رہنما بنا لیا یہ شخص خلیفہ عبد الرحمان کی اولاد میں سے تھا لیکن غرناتا میں اس کا ماضی ایسا نہیں تھا کہ کوہستانی قبائل کی سنجیدہ لوگ اپنی موت و حیات کی کشمکش میں اسے کسی ذمہ داری کے قابل سمجھیں تاہم اسے ایک اعلی خاندان کا فرد سمجھتے ہوئے باغیوں نے دھوم دھام سے اس کی کی تاج پوشی اور اس کا نام ابن امیہ رکھا گیا لیکن اجتماعی بقا کی یہ جنگ کسی بادشاہت کے لیے نہیں لڑی جا رہی تھی اور اس میں حصہ لینے والوں کا جوش و ولولہ اس کی بلند مقاصد کی تکمیل کی صورت ہی میں جاری رہ سکتا تھا لیکن ترک اور الجیریا کے رضاکار جو اہل اندلس کے جہاد آزادی میں حصہ لینے آئے تھے ابن امیہ کی ذاتی کردار سے متنفر ہو گئے اور کسی نے اس کا گلا گھوٹ کر مار دیا یہ بغاوت دو سال رہی اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ باغی اندلس کے کسی ایک حصے میں کوئی شاندار کامیابی حاصل کرنے کے بعد چند دنوں کے لیے مطمئن ہو جاتے پھر حکومت کی طرف گرناتا کے مورسی کو ایلچی بن کر جاتے تھے اور باغی عام معافی کے اعلان پر ہتھیار پھینک دیتے پھر کسی شہر میں نصرانیوں کا لشکر جمع ہو جاتا اور مورسی کو باغیوں کو یہ حکم دیا جاتا کہ ان کے مرد فوج کی حفاظت میں ایک عارضی مدت کے لیے فلاں شہر چلے جائیں اس کے بعد ان کی عورتیں اور بچے ان کے پاس بھیج دیے جائیں گے جب حکومت کو یہ اطمینان ہو جائے گا کہ اب کسی بد امنی کا کوئی خطرہ نہیں تو وہ اطمینان سے اپنے گھروں میں واپس آ سکیں گے پھر عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا اور مویشیوں کی طرح فروخت کیا جاتا تھا اس ظلم کے خلاف کسی اور علاقے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی تھی مونڈیجار ایک تجربے کار سپاہی تھا اور بلا وجہ کسی پر ظلم کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا اس کی یہ خواہش تھی کہ باغی ہتھیار ڈال دیں اور ان کے دوبارہ اٹھنے کے امکان باقی نہ رہیں دوسری طرف فلپ ثانی کی حکمت عملی پر ان راہبوں کی خواہشات غالب آ چکی تھیں جو اندرس میں مورسیکوس کو بھی مسلمانوں کی آخری نشانی سمجھ کر مٹا دینا چاہتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بغاوت سیرا نوادا رندا درمیجا کے کوہستانوں سے لے کر مرسیا بیگا اور وادی آش تک پھیل گئی اور کلیسا کے محافظ اندلس میں ایک خوفناک انقلاب کے آثار دیکھنے لگے لیکن یہ اس لشکر کی جنگ تھی جس کا کوئی مرکز نہ تھا مورسیکوز نے تقریباً پون صدی سے کسی باقاعدہ جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا اسلحہ کے استعمال سے ناواقف ہو چکے تھے تاہم وہ موت و حیات سے بے پرواہ ہو کر مختلف مقامات پر لڑتے رہے اگر کسی مقام پر کوئی منظم مدافعت ہوئی یا نصرانیوں کو پسپا ہونا پڑا تو باغیوں کی یہ کامیابیاں ان ترک اور الجزائر رضاکاروں کی رہنمائی کا نتیجہ تھیں جو جنگوں کا تجربہ رکھتے تھے فلپ نے اپنے نقصانات اور جنگ کی طوالت سے پریشان ہو کر اپنے سوتیلے بھائی ڈان جان آف آسٹریا کو لشکر کی کمان سونپ دی اور اپنی تمام افواج میدان جنگ میں جھونک دی ساحل کی حفاظت میں ڈان جان کو ہسپانیہ کی مدد کے لیے اطالیہ کا بیڑا مل گیا ڈان جان نے بذات خود میدان جنگ میں لشکر کی رہنمائی کی اور تھکے ہارے سپاہیوں میں ایک نیا ولولہ پیدا کرنے کے لیے ان کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کر دیا تاہم ڈان جان کو قدم قدم پر شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اندلس کے مقہور و مجبور انسانوں میں برسوں کے مظالم نے کوئی ایسی قوت پیدا کر دی تھی جو حکومت اور کلیسا کی توقع کے سراسر خلاف تھی لیکن مورسیکوس کا المیہ یہ نہیں تھا کہ وہ پون صدی سے اسلحہ سے محروم چلے آتے تھے اور جنگ کے نئے طریقوں سے اس قدر نواقف ہو چکے تھے کہ وہ کسی میدان میں اپنی اجتماعی قوت کا مظاہرہ کرنے سے قاصر رہے بلکہ سب سے عظیم المیہ یہ تھا کہ اس وقت جبکہ ترکوں کی فوجی مداخلت اس جنگ میں ایک فیصلہ کن انصر ثابت ہو سکتی تھی وہ دوسرے محاذ پر مصروف ہو گئے تھے اور صرف الجزائر اور ترک رضاکاروں کے چند دستے وہاں پہنچ سکے تاہم ساحل بربر کے جہاز ران باقاعدہ انہیں اسلحہ پہنچاتے رہے اور اسپین اور اطالیہ کے بیڑے ان کا راستہ نہ روک سکے مارچ پندرہ سو اکہتر عیسوی یعنی جنگ کے آغاز سے ڈھائی سال بعد باغیوں کا آخری سردار ابو عبداللہ ایک ایسے غدار کے ہاتھوں قتل ہوا جو غرناتا کے کارڈینل بشپ کے ساتھ اپنے ضمیر کا سودا کر چکا تھا اور چھ ماہ مزید مقابلہ کرنے کے بعد باغیوں کی ہمت جواب دے گئی پھر مغلوب ہونے والے اس تشدد کا سامنا کر رہے تھے جس کی نظیر مغرب کی تاریخ کے کسی اور دور میں نہیں ملتی کوہستانی علاقے میں جو بستی نصرانی فوج کے سامنے آتی اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا جو مرد گرفتار ہوتا تھا وہ یا تو قتل کر دیا جاتا تھا یا پاب زنجیر جہازوں پر مشقت کے لیے بھیج دیا جاتا تھا بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا پہاڑوں کی ایک ایک کھو تلاش کی جاتی تھی جو لوگ غاروں سے باہر نکل آتے تھے انہیں بے درے قتل کر دیا جاتا تھا جو اندر رہ جاتے تھے وہ باہر آگ جلا کر ہلاک کر دیے جاتے تھے اس کے بعد صوبہ غرناتا کی تمام رہی سہی کو آبادی کو وہاں سے نکالنے کی تجویز پر عمل ہوا اور یہ حکم جاری کیا گیا کہ اگر سولہ سال سے زیادہ عمر کا کوئی مرد غرناتا سے تیس میل کے دائرے میں دیکھا گیا تو اسے موت کی سزا دی جائے گی اور اگر نو سال سے زائد عمر کی کوئی لڑکی اس رقبے میں پائی گئی تو اسے کنیز بنا لیا جائے گا چنانچہ مورسیکوس کو بھیڑ بکریوں کی طرح استلا اور دوسرے شمالی علاقوں میں ہانک دیا گیا ان میں سے بے شمار ایسے تھے جو راستوں میں پھوک اور سردی سے ہلاک ہو گئے جو لاوارس بچے وہ اپنے پیچھے چھوڑائے تھے انہیں پرانے عیسائیوں کے سپرد کر دیا گیا تھا تاکہ وہ انہیں تعلیم و تربیت سے عیسائی بنا کر ثواب آخرت حاصل کریں لیکن اس کا عملی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شہروں کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھرتے تھے پندرہ سو اڑسٹھ عیسوی کی بغاوت کی ناکامی کے بعد مورسی کو جسمانی لحاظ سے مغلوب ہو چکے تھے اس کے بعد کلیسا کے راہبوں کے لشکر اپنی روحانی برتری منوانے کے لیے میدان میں آ چکے تھے اور انکویزیشن کی آگ کے شعلے آئے دن بلند ہوتے جا رہے تھے مجرموں کو زندہ جلانے یا دوسری سزائیں دینے کی رسم انتہائی مقدس سمجھی جاتی تھی یہ ایک قومی میلہ ہوتا تھا جس میں بادشاہوں سے لے کر ادنا آدمی تک شرکت کرنا کار ثواب سمجھتے تھے اور اس کے نظم و ضبط کو بادشاہ ملکہ عمرائے سلطنت محتسب اعظم اور کلیسا کے دوسرے اکابر کی شایا نشان بنانے کے لیے باقاعدہ مشق کی جاتی تھی مختلف الزامات میں سزا پانے والے ملزموں کو مسلح پہرے داروں انکویزیشن کے افسروں اور راہبوں کے جلوس میں ایک خاص ترتیب سے نکالا جاتا تھا پھر جس طرح قیصران روم اور ان کے سینٹ کے ممبروں اور مذہبی کاہنوں کے سامنے ان کے ماتوب غلاموں کو بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا اسی طرح ہسپانوی شہنشاہ ان کی رعایا اور مذہبی پیشواؤں کے سامنے بے گناہ انسانوں کو آگ میں جلانے کی رسومات ادا کی جاتی تھی جب آگ کے شولوں میں کسی بے گناہ کی چیخیں سنائی دیتی تھیں تو لوگ اس بات پر خوشیاں مناتے تھے کہ انکویزیشن نے ایک مقدس فریضہ ادا کر دیا ہے اب مسلمانوں کی تاریخ ان بے بس انسانوں کی تاریخ تھی جن کے اسلاف نے اجتماعی ہلاکت کا راستہ اختیار کیا تھا تاہم اس لٹے ہوئے منتشر قافلے میں کہیں کہیں وہ لوگ بھی دکھائی دیتے تھے جو تاریخ راتوں میں شہاب ثاقب کی طرح نمودار ہوتے تھے جن کی جرت تھکے ہارے مسافروں کو ایک نیا عزم سفر عطا کرتی تھی تاریخ کا طالب علم جب ان لوگوں کے عزائم و ہمت کی داستانیں پڑھتا ہے جنہوں نے سولہویں صدی کے مختلف ادوار میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور اپنی زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر کلیسا اور حکومت کا مقابلہ کیا تھا تو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ ان کے اسلاف کو اس وقت کیا ہو گیا تھا جب غداروں کا ایک گروہ سرزمین اندلس پر ہمیشہ کے لیے ان کی قسمت کا فیصلہ کر رہا تھا سولہویں صدی عیسوی کے ربع آخر اور سترویں صدی عیسوی کے ابتدائی چند سالوں کی تاریخ مورسیکوز کی مظلومیت اور انکویزیشن کے ناقابل بیان مظالم کی تاریخ ہے اندلس کے مسلمان اپنے ماضی سے کٹ چکے تھے حال سے مایوس اور مستقبل سے نا امید ہو چکے تھے لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے صرف زندہ رہنے کے لیے استباغ لیا تھا ایک صدی گزرنے کے باوجود بھی اپنے سینوں میں اسلام کے لیے ایک تڑپ محسوس کر رہے تھے چنانچہ اندلس میں مورسیکوس کے آخری ایام کی تاریخ ان لوگوں کے تذکروں سے خالی نہیں جو آگ کے سامنے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے شہید ہوئے تھے فلپ سوم کے دور میں حکومت اور کلیسا نے سولہ سو نو عیسوی میں یہ فیصلہ کیا کہ نئے عیسائیوں یعنی مورسیکوس کا کسی بھی حالت میں اسپین کے اندر رہنا خطرناک ہے کیونکہ ایک عام اندازے کے مطابق اس وقت بھی یہ حالت تھی کہ مورسیکوز بیرونی حملہ آوروں کے لیے ایک لاکھ مددگار مہیا کر سکتے تھے اسپین کو اب صرف ترکوں یا ساحل افریقہ کے مسلمانوں سے ہی نہیں بلکہ یورپ میں اپنے عیسائی حریفوں بالخصوص فرانس سے بہت خطرہ تھا چنانچہ سولہ سو نو عیسوی کے موسم خزاں سے مورسیکوز آبادی کو اسپین کے مختلف علاقوں سے باری باری ملک بدر کرنے کی ابتدا ہوئی حکومت نے سب سے پہلے بلنسیا کی طرف توجہ دی جہاں مورسیکوز آبادی سب سے زیادہ اور سب سے خطرناک سمجھی جاتی تھی جب انہیں ہانک کر جہازوں پر سوار کیا جاتا تھا تو کلیسا کو اس بات پر حیرت تھی کہ وہ آہو بکا کے بجائے خوشی کے ترانے گا رہے ہیں اور جو تھوڑا بہت اثاثہ ان کے پاس رہ گیا تھا اسے اس خوشی میں لٹا رہے ہیں کہ انہیں اپنی ذلت کے مسکن سے آزادی نصیب ہو رہی ہے مورسیکوز آبادی کے ایک حصے نے ملک چھوڑنے سے انکار کر دیا اور پہاڑی علاقوں میں بغاوت کر دی حکومت کی افواج نے چند خوریز مورکوں کے بعد یہ بغاوت کچل دی جس میں ہزاروں مورسیکوز مارے گئے سولہ سو دس عیسوی تک اندلوسیا گرناتا استلا ماڈورا اور اراغون کے صوبے مورسیکوز کے وجود سے خالی ہو چکے تھے شمالی علاقے سے ہزاروں آدمیوں نے کوہ پیرنیز عبور کیا اور فرانس میں پناہ لی ان میں سے جن کے پاس کچھ وسائل تھے وہ فرانس سے ہجرت کر کے افریقہ پہنچ گئے اور باقی ادھر ادھر منتشر ہو کر بھکاریوں کی زندگی بسر کرتے رہے چند سال ہسپانوی حکومت کی ساری توجہ مورسیکوز آبادی کے ملک بدر کرنے پر مرکوز رہی لیکن اس کے باوجود یہ شکایت عام تھی کہ اسپین ان کے وجود سے پاک نہیں ہوا اسپین جیسے ملک میں چند ہزار انسانوں کا پہاڑوں اور غیر آباد علاقوں میں چھپ رہنا مشکل بات نہ تھی پھر بعض مورسیکوز ایسے بھی تھے جو ایک راستے ملک سے باہر نکالے جاتے تھے اور دوسرے راستے واپس آ جاتے تھے اس ذلت رسوائی اور ظلم و تشدد کے باوجود اسپین کے سوا انہیں کوئی اور جائے پناہ نظر نہ آتی تھی سولہ سو چودہ عیسوی میں غرناتا نے یہ اعلان کیا کہ اب اسپین مورسیکوز آبادی کے وجود سے پاک ہو چکا ہے اور ہمیں دین مسیح کی اتنی عظیم فتح پر خوشیاں منانی چاہیے یورپ کے مختلف مورخوں کے اندازوں کے مطابق سترویں صدی کے ابتدائی سالوں میں اندلس سے ملک بدر کیے جانے والے مورسیکوز کی آبادی پانچ سے لے کر دس لاکھ تک بیان کی جاتی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت کے انتظام میں نکالے گئے تھے ان میں کئی بد نصیب ایسے بھی تھے جنہیں راستے میں ہی قتل کر کے سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا جو لوگ عبور کر کے فرانس پہنچ گئے تھے وہ قتل ہونے سے تو بچ گئے تھے لیکن ان کی ساری پونجی لوٹ لی گئی تھی جو مورسی کو ساحل بربر پر اتارے گئے تھے وہ اپنے آبائی وطن یعنی ہسپانیہ کی طرح افریقی ممالک میں بھی اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتے تھے ابتدا میں مقامی آبادی کی بے توجہی اور بے رخی سے انہیں کافی مصائب کا سامنا کرنا پڑا لیکن آہستہ آہستہ ان کے درمیان اسلام کے رشتے زندہ ہوتے گئے اور وہ ایک دوسرے کو بچھڑے ہوئے بھائیوں کی طرح دیکھنے کے عادی ہو گئے اہل مراکش کا اسپین کے ساتھ زیادہ قریب رشتہ تھا اور مورسیکوز آبادی کی ایک بڑی تعداد سولہ سو آٹھ عیسوی میں جلا وطنی کے احکامات جاری ہونے سے بہت پہلے ساحل بربر کے جہاز رانوں کی مدد سے وہاں منتقل ہو چکی تھی یہ مہاجر مقامی آبادی میں جذب ہو چکے تھے اور مورسیکوس کا لفظ ان کے لیے ایک گالی تھا لیکن ان کی یہ امید مدتوں قائم رہی کہ وہ دوبارہ انتلس جا کر اپنے ویران گھر آباد کریں گے چنانچہ مراکش میں بعض ایسے گھر اب بھی موجود ہیں جہاں دیواروں کے ساتھ اندلس کے ان مکانوں کے تالوں کی کنجیاں ابھی تک لٹک رہی ہیں جہاں صدیوں قبل ان کے اسلاف رہتے تھے اسلامیہ نے اندلس کی کتنی داستانیں ہیں جو ان زنگ آلود کنجیوں پر نقش ہیں کسی مورخ نے ان بد نصیب لوگوں کے متعلق کچھ نہیں لکھا جنہیں غلام بنا کر امریکہ بھیجا گیا تھا لیکن آج بھی جنوبی افریقہ کے ممالک بالخصوص میکسیکو میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جنہیں دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی رگوں میں عرب یا بربر خون ہے اسپانیہ میں مورسیکوس کلی طور پر ختم نہیں ہوئے تھے ہزاروں ہزاروں بچوں کو ان کے والدین سے چھین لیا گیا تھا عورتیں لونڈیاں بنا لی گئی تھیں اور اندلس کے جنوبی علاقے کے لوگوں میں آج بھی ان لوگوں کے خون کی آمیزش دکھائی دیتی ہے انکویزیشن کی آگ دو صدیاں اور جلتی رہی اور صرف اسپین ہی نہیں بلکہ پورا یورپ اس کی ہولناکیاں دیکھتا رہا کیتھولک چرچ جس قدر یہودی اور مسلمانوں کا دشمن تھا اسی قدر مارٹن لوتھر کے پیرکاروں یا پروٹیسٹنٹ فرقے کے لیے بے رحم تھا سترویں صدی کے آغاز میں مورسیکوس کی طرف سے اطمینان کا سانس لینے کے بعد ہسپانوی حکومت کی ساری توجہ کیتھولک چرچ کے باغیوں پر مبزول ہو چکی تھی مقصد کسی کی اصلاح نہ تھا بلکہ ان لوگوں کی تسکین کا سامان مہیا کرنا تھا جنہیں ہمیشہ یہ شکایت رہتی تھی کہ اس مہینے زندہ جلائے جانے والوں کی تعداد بہت کم تھی کلیسا کے راہب اپنے فرائض سے غافل ہوتے جا رہے تھے انکویزیشن کے جو ملازم اس شکایت کو دور کرنے کے لیے پہلے مورسیکوز کو اذیتیں دے کر یہ اعتراف کروا لیا کرتے تھے کہ وہ دل سے عیسائی نہیں ہوئے اب کیتھولک عیسائیوں کو اذیتیں دے دے کر یہ بیان لیا کرتے تھے کہ وہ دل سے کیتھلک نہیں ہے عام طور پر مالدار عیسائی جھوٹے الزامات میں پھانسے جاتے تھے کسی پر جادوگری کے شیطانی کاروبار کا الزام لگانے کے لیے صرف ایک دو جھوٹے گواہوں کی ضرورت ہوتی تھی لیکن یورپ کے بعض ممالک میں انکویزیشن ان تکلفات سے بھی آزاد ہو گئی تھی راہب ایک ایسی لکڑی جس کے سرے پر دو شاخیں ہوتی تھی پکڑ کر گلیوں میں نکلتے تھے دونوں شاخیں ان کے ہاتھوں میں ہوتی تھیں اور بھاری سرا سیدھا آگے رکھا جاتا تھا جس مکان کے سامنے اس لکڑی کا بھاری سرا ذرا جھک جاتا تھا اس کے مکین جادوگری کے جرم میں گرفتار کر لیے جاتے تھے انکویزیشن کے خانوں میں ان سے اعتراف گناہ کروانے کے بعد کئی اور بے گناہوں کے خلاف بیانات لیے جاتے تھے اس وحشت و بربریت کی داستانیں بے شمار ہیں جسے اندلس کے کلیسا نے جنم دیا تھا راہبوں کی یہ تہذیب ایک آگ تھی لوگ ترکمیڈا اور زیمنیز جیسے لوگوں کو بھول چکے تھے لیکن انسانیت کے خرمن میں جو آگ انہوں نے سلگائی تھی مدتوں جلتی رہی کبھی اس کی ہولناکیاں افریقہ کے تاریخ گوشوں میں دیکھی جاتی تھی جسے فرزندان کلیسا غلاموں کی منڈی سمجھتے تھے اور کبھی اس آگ کے شولوں سے نئی دنیا کے قدیم باشندوں کی بستیاں بھسم ہوتی تھیں لیکن ہماری یہ داستان اس عظیم قوم کے آخری سانس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے جس کے العزم فرزندوں نے طارق بن زیاد کی قیادت میں ہسپانیہ کے ساحل پر قدم رکھا تھا اور ظالموں اور مظلوموں زیر دستوں اور بالا دستوں کی اس زمین میں عدل و مساوات کے پرچم بلند کیے تھے جس نے قرطبہ اشبیلیا طلعت اللہ اور غرناتا میں علم کے خزانے بکھیرے تھے جس کی درسگاہیں اہل مغرب کے لیے روشنی کے مینار تھیں اس قوم نے صدیوں فتوحات کے پرچم بلند کیے اس پر قدرت کے انعامات کی بے شمار بارشیں ہوئیں پھر وہ صدیوں انحطاط اور گمراہی کے راستوں پر گامزن رہی اسے بار بار سنبھلنے کا موقع ملا ایسے رہنما پیدا ہوتے رہے جو اسے مستقبل کے خطرات سے آگاہ کرتے رہے لیکن وہ سلامتی کے راستے سے انحراف کر چکی تھی اور اس کا مٹ جانا ان حالات کا منطقی نتیجہ تھا جو اس نے بذات خود پیدا کیے تھے اس نے ایک ایسے دور میں بھیڑوں کی زندگی اختیار کی تھی جب ان کے گرد بھیڑیوں کا گھیرا تنگ ہو چکا تھا ان کی موت و حیات کا فیصلہ ان غداروں کے ہاتھ میں تھا جو ان کی آزادی اور بقا کے بدترین دشمن کے آلے کار تھے غرناتا کے سقوط کے ساتھ اسلامیان کی آزادی کا آخری حصار منہدم ہو چکا تھا اس کے بعد تقریباً سوا سو سال تک زمانے کی نگاہوں نے انہیں کبھی تڑپتے کبھی سسکتے اور کبھی آہستہ آہستہ دم توڑتے دیکھا تھا انہوں نے صرف اس زمین پر سانس لینے کے لیے زندگی کی تمام خواہشات ترک کر دی تھی لیکن ان کی حالت جنگل کے ان جانوروں کی سی تھی جنہیں بھوکے درندوں نے گھیر لیا ہو ارتبا کی پرشکوہ مسجد اور غرناتا میں الحمرہ کے عظیم شان محل آج بھی دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے لیکن اندلس کے دوسرے شہروں میں کئی عمارتیں ایسی ہیں جو تباہ ہو چکی ہیں انہیں دیکھ کر آج بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان گنت شہیدوں کی ارواح ان کا طواف کرتی ہیں اور اگر ماضی کے یہ نشان ان شہیدوں کی طرف سے ہمیں کوئی پیغام دے سکتے یا اگر کوئی طارق کوئی عبد الرحمان کوئی موسا بن ابی غسان یا حامد بن زہرا ماضی کے پردوں سے نکل کر چند لمحات کے لیے ہم سے ہم کلام ہو سکے تو شاید وہ پورے عالم اسلام کے لیے تاریخ کا یہ سبق بار بار دہرانے کی ضرورت محسوس کرے غرناتا اندلس کے مسلمانوں کا آخری حصار تھا اور جب اپنی زوال پذیر تاریخ کی آخری دو صدیوں کے دوران تخت و تاج کے جھوٹے دعوے داروں اور ملت فروشوں کے پہم سازشوں کے باعث یہ حصار بھی ٹوٹ چکا تھا تو ہسپانیہ کا کوئی گوشہ ان کے لیے محفوظ نہ تھا بنو احمر کی اس چھوٹی سی سلطنت کا خاتمہ دراصل شمال کے ان لاکھوں انسانوں کی بھی موت تھی جو چودہ سو بانوے عیسوی سے چند صدیوں قبل آزادی سے محروم ہو چکے تھے اور اس سہارے پر زندگی کے سانس لے رہے تھے کہ غرناتا کی بدولت ان کا قومی تشخص قائم ہے کسی دن اس سرزمین سے طارق عبد الرحمن اور منصور کی قوم سے کوئی العزم مجاہد نمودار ہوگا جب ان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے تو افریقہ کے صحرا سے کوئی یوسف بن تاشفین اسلام کی غیرت کا امین بن کر آئے گا اور وہ یا ان کی آئندہ نسلیں وادی القبیر کے کنارے اس کا استقبال کریں گی لیکن سقوط غرناطہ کے ساتھ ہی ان کے مستقبل کے سارے افق تاریکیوں میں ڈوب چکے تھے اب ہسپانیہ وہ ملک نہیں تھا جس کے ایک ایک ذرے پر ان کے اسلاف کی عظمت کی داستانیں لکھی ہوئی تھیں وہ وطن بھی نہ رہا تھا جہاں وہ مغلوب ہونے کے باوجود زندہ رہ سکتے تھے بلکہ وہ ایک شکار گاہ بن گئی تھی ایک ایسی شکار گاہ جہاں ان سے جنگل کے بے بس جانوروں کی طرح زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا گیا تھا ایک ایسا قبرستان تھا جس کا تصور کرتے ہوئے ہم آج بھی ان انسانوں کی ارواح کی فریادیں سن سکتے ہیں جن کے اسلاف کے خون سے تاریخ اسلام کی ناقابل فراموش داستانیں لکھی گئی تھیں اور جن کے نا اہل حکمرانوں حریص قسمت آزماؤں اور غداروں نے اجتماعی ہلاکت کے اسباب پیدا کر دیے تھے مہا ستم رسیدہ انسانیت کی یہ چیخیں مسلسل سنائی دیتی ہیں کہ کوئی قوم وطن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اور کوئی وطن باشندوں کے اتحاد یقین و ایمان عظمت و ہمت اور ایسار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اجتماعی بقا کے راستے صرف اجتماعی ضمیر کی روشنی میں دکھائی دیتے ہیں اور کسی گروہ کے لیے اجتماعی گناہوں کی سزا اس سے زیادہ اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی قومی تشخص سے محروم ہو جائے اندلس کے مسلمانوں کی یہی بدقسمتی نہ تھی کہ انہوں نے نیک و بد کے پیمانے بدل دیے تھے وہ اپنے دین کے حدود سے باہر نکل آئے تھے جو اندلس میں ان کی پہلی اور آخری جائے پناہ تھی انہوں نے اس وقت اپنی قبائلی اور گروہی عصبیتوں کو زندہ کیا تھا جب اپنے اجتماعی بقا کے دشمن کا سامنا کرنے کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ متحد اور منظم ہونے کی ضرورت تھی بلکہ ان کی بد نصیبی یہ بھی تھی کہ وہ اسی وطن میں اجنبی بن چکے تھے جہاں ان کے آبا و اجداد نے عدل و انصاف انسانیت و شرافت کے پرچم بلند کیے تھے سقوط غرناطہ کے بعد اس بد نصیب قوم کے اسلامی دنیا سے تمام رشتے کٹ گئے تھے یہاں تک کہ جب انہیں جیتے جی جہنم کی آگ میں ڈھکیلا جا رہا تھا اس وقت بھی ان کا نوحہ لکھنے والا کوئی موجود نہ تھا